الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه والا بعد وسمعین بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة مسلا عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى والا سید نام محمد وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں کل گزشتہ تراویح میں اکیسواں پارا ختم ہو گیا اکیسویں پارے کی پہلی آیت یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورت العنکبوت کی آیت ہے عربی میں انکبوت مکڑی کو کہتے ہیں یہ جو پہلی آیت ہے اس میں ایک مسلمان کو زندگی کا بہت بڑا سبق دے دیا یہ سبق اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالی ہر طرح کے شر سے فتنوں سے بچائیں گے اور ہماری زندگی انتہائی طور پر کامیاب اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی شرط یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جو بیان فرمائی جا رہی ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں عملی بنا لیں اجمالن یہ تین پوائنٹس جو ہیں ان کا ذکر کر دوں پھر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیے اس کتاب کو جو آپ پر نازل ہوئی ہے معلوم ہوا کہ سرکار کو تلاوت قرآن کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب تو قرآن ہے نمبر ایک دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ بجا لائیے اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ نماز گناہوں سے اور بے حیائیوں کے کاموں سے روکتی ہے نمبر تین اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو ہمیشہ کیا کیجیے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں اور اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیں گے یہ اجمالی تین پوائنٹ ہو گئے اب اس کا ڈسکرپشن تھوڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا یہ تین پوائنٹس جو بیان فرمائے اللہ تعالی نے یہ بڑے اہم ہیں ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے اس میں ہماری تکلیفوں کا مداوع ہے اس میں نمبر ایک نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت قرآن فرمائیے سرکار کی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کثرت سے تلاوت ملتی ہے آپ تحجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی چھ چھ سات سات پارے ایک رکعت میں پڑھتے ہیں اس قدر پڑھتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں آپ کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا ہے سویلنگ آ جاتا ہے گھر کے لوگ ترس کھانے لگتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سرکار سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے معصوم بنایا ہے آپ کا کوئی گناہ تو ہے نہیں نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہوتا ہے نہ کوئی وہ میجر سن کر سکتا ہے نہ وہ کوئی مائنر سن اس سے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے تو پھر سرکار آپ اتنے معصوم ہو کر اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں اتنی تکلیف اٹھانے کی اور برداشت کرنے کی آپ کو کیا ضرورت جواب سنیے کتنا شاندار دیا یوں فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے اتنا نوازا اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا اتنا رفی مرتبہ دیا تو اس کا شکر بجا لانے میں مجھے حد کر دینی چاہیے جب اس نے اتنے انعام سے نوازا تو مجھے شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے میں اس طرح سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ اپنے لیے عظیمت اور دشوار چیز کو پسند کرتے تھے امت کے لیے آسانیاں دیکھیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر فرض نماز کے لیے مسواک کرنے کو فرض کر دیتا لیکن مجھے امت کی راحت کا اور ان کی کمزوری کا خیال ہے اس بنا پر میں ایسا نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وشال رکھتے تھے سو میں وشال کس کو کہتے ہیں آج سہری کر لی جب افطار کا وقت آیا تو افطار نہیں کیا روزہ کنٹینیو کیا دوسرے دن صبح میں شہری کا وقت آیا شہری نہیں کی روزہ کنٹینیو رکھ شام کو افطار کا وقت آیا افطار نہیں کیا روزہ کنٹینیو رکھ سرکار اس طرح سے کئی کئی دن تک روزہ رکھتے تھے اس کو عربی میں کہتے ہیں سوم وصال اور ہماری زبان میں کہتے ہیں طے کے روزے اب صحابہ کرام تو بڑے عاشق تھے جب انہوں نے دیکھا سرکار سو میں وشال رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو منع فرمایا نہیں ایسا نہ کرو میں نے تمہیں روزے رکھنے کو نہیں کہا تھا سرکار آپ رکھتے ہیں روزے سو میں وشال تو ہم بھی ہمت کر لیں ہم بھی رکھ لیں فرمایا مجھے شراب محبت پلائی جاتی ہے اللہ کے یہاں سے خاص محبت کا جام آتا ہے مجھے وہ پلایا جاتا ہے اس بنا پر تم میری برابری ہر چیز میں مت کرو جہاں میں کہوں وہاں کرو جہاں نہ کہوں مان جاؤ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں آتاكم الرسول رسول وما نهاكم عنه فانتهوا رسول اللہ جتنا دے دیں اتنا لے لیا کرو اور جن چیزوں سے روک دیں رک جاؤ پھر بھی صحابہ کرام نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضور نے ایک مرتبہ اتنے لمبے روزے رکھے اتنے لمبے روزے رکھے مہینہ ختم ہونے کو آ گیا حضور نے فرمایا یہ تو مہینہ ختم ہو رہا ہے ورنہ میں اتنے لمبے رکھتا کہ تمہیں روزہ توڑ ڈالنا پڑتا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں پھر تم کیوں اپنے لیے ہارڈ شپ کو پسند کرتے ہو صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں سرکار کے سائے میں اسی طرح سے گزاری ہیں بڑی تکلیفیں مکی زندگی تیرہ سال پریشانیاں ہارڈ شیپ کتنا مشرقین نے ہارڈ ٹائم دیا ہوا تھا ہم لوگوں نے انگلی بھی نہیں کٹوائی ہے دین کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں مسلمان رکھا ہے حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل فرمایا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں چند لوگ تو تھے جو ایمان لائے تھے ان میں بھی زیادہ سلیوس تھے آزاد لوگوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ تھے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا سرکار کے ساتھ عشق بڑا زبردست ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا آگے کیا ہوگا فیوچر کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا کیونکہ ان کو یہ دین کہاں جائے گا اور کیا ترقی کرے گا یہ تو معلوم تھا نہیں ہم کو تو معلوم ہے کہ اس میں کامیابی ہے ابھی تو سرکار نے لا کے دین پیش کیا تھا انہوں نے ایسا قربانیاں دی ایسی قربانیاں دی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا آگے نہیں دیکھا جو بھی ہو جائے رسول کا ساتھ دینا طے کر دیا تیرہ سال جو ہے نا مکی زندگی میں تکلیفیں برداشت کی ہیں یہ ہمیشہ مسلمانوں کا دستور رہا ہے کہ وہ ہمیشہ پریشانیوں سے اور حالات سے اور مشکلات سے دو چار رہے ہیں ان کی آزمائشیں ہوتی رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کلمہ پڑھیں گے اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے ہیں ادھر کلمہ پڑا ادھر جنت کے اندر داخلہ ہو گیا یہ اللہ کی قدرت میں ہے کوئی روک نہیں سکتا کوئی نہ نہیں کہہ سکتا کوئی کوشچن نہیں کر سکتا کوئی آرگیو نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے یہاں کا دستور ہے محنت پر دینا قربانیوں پر دینا سیکریفائس پر دینا یہ اللہ کے یہاں کا دستور ہے تو ایمان پر جنت کا جو وعدہ کیا وہ بھی امتحانات کے بعد کیا ہے پر میں حالات سے دو چار رکھوں گا آزماؤں گا کہ سچے ایمان والے ہیں کہ نہیں پھر تمہیں جو ہے نوازا جائے گا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ آج بھی مسلمان حالات سے دو چار ہیں عالمی پیمانے پر حالات ہیں ارے یہاں تو مزاج ہی یہ ہے کہ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شالوں میں جو پلتا ہے وہ پھول گلشن کی تاریخ بدلتا ہے حالات تو رہیں گے ہمیں اللہ سے مانگنا تو رہے گا اور اس کے بعد اللہ کی مدد کے آنے کا وعدہ بھی ہے لیکن ذرا ہم اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئیں لیکن ہم اللہ کے احکام کو کتنا پورا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنسر اللہ وَيُصَبِّقُ أَقْدَامَكُمْ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور ڈرا بھی دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ اگر تم دین پر نہیں چڑھتے دین کو اپنی زندگی میں عمل ہی نہیں بناتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس قومیں بہت ہیں میرے پاس دنیا میں لوگ بہت ہیں میں کسی کو بھی استعمال کروں گا اور دین کا کام اس سے لے لوں گا لیکن تم چاہتے ہو کہ تم سے کام لیا جائے تو تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی اور تمہیں احکام پر عمل بھی کرنا پڑے گا اور جب جب احکام کو چھوڑو گے میں تم کو چھوڑتا چلا جاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے اسی دستور کے ماتحت پوری امت کے حالات کا آپ جائزہ لیتے چلے جائیے آپ کو نظر آتا چلا جائے گا سرکار بیٹھے ہیں بیت اللہ میں یہ اتنی شاندار عمارتیں تو تھی نہیں ایک دیوار تھی دیوار سے ٹیک لگا کر چادر کو فولڈ کیا تھا سرکار نے اور اسے پیلو بنا کر پیچھے رکھا تھا اور آپ آرام کر رہے تھے ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی وہ آ گئے اور آ کر سرکار کی خدمت میں بیٹھ گئے اور رونا شروع کیا ہے کیوں رو رہے ہو خباب فرمایا سرکار ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں فرمایا ہاں حق پر ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ باطل پر ہیں کہ نہیں ہاں بالکل باطل پر ہیں تو پھر حق پر ہونے کے باوجود اتنی تکلیفیں اتنے حالات اتنی پریشانیاں کیوں سرکار ایک پرمیشن لینے آیا ہوں ہاں فرماؤ کہا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے جو ہمارے صحابہ کرام ہیں جو ایمان لائے ہیں کم سے کم آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت دے دیجیے ہم حملہ تو نہیں کریں گے لیکن جو دشمن گھروں میں آ کے مار رہا ہے راستوں کے بیچ میں مار رہا ہے کم سے کم اتنی پرمیشن دے دیجیے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں ان کی مار کا جواب دے سکیں انہوں نے لگایا تھپڑ تو ہم بھی لگائیں وہ مارنا چاہتے ہیں تو ہم بھی مقابلہ کریں اتنی تو اجازت دے دیجئے فرمایا خباب بہت جلدی تھک گئے ابھی تو ابتدائی عشق ہے ڈرتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اتنا گھبرا گئے تم سے پہلی قومیں بھی تھیں وہ پہلی قوموں کا جان حال جانتے ہو کیا رہا ہے ان کو ایمان لانے کی سزا کے طور پر بادشاہ کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور ایک آدمی ادھر سے آرا پکڑتا تھا ایک آدمی ادھر سے پکڑتا تھا اور کٹ کرنا سر کے اوپر سے شروع کرتے تھے اور اس کو پورا چیر کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے لیکن وہ اللہ کا بندہ ایک مرتبہ بھی زبان سے اف نہیں کہتا تھا یہ اس کا عالم رہا تم نے ابھی برداشت کیا کیا ہے کہتے ایک آدمی کو لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس نے نبی پر ایمان لے آیا ہے اور ایمان قبول کیا ہے تو بادشاہ کہتا تھا کہ لوہے کی کنگئی لاؤ اور اس کے جسم کے اوپر سے گوشت اتارنا شروع کرو جسم کے اوپر سے گوشت اتارتے تھے یہاں تک کہ ہڈیاں جب نظر آتی تھی تو ہڈیوں پر سے کورچتے تھے چھری کے ذریعے سے زندہ آدمی کے اوپر سے گوشت کورچا جائے کیا عالم ہوگا اور تم تھک گئے ابھی تو آغاز ہے ابھی تو بڑے سنگین حالات سے دو چار ہونا ہے تیرہ سال سرکار نے صبر کی تلقین کی ہے دنیا کے مسلمانوں کو بتایا ہے تمہیں تیرہ سال دیکھنا ہے سرکار کے کیسے صبر اور تحمل کے ساتھ ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی تعداد بڑی ہو گئی تھی اور وہ چاہتے تو برابر مقابلہ کر سکتے تھے اور مجال نہیں تھی کہ مکے والے ان کو تکلیف دے دیتے لیکن صبر کے جام پلا پلا کر ان کو مضبوط کر رہے تھے اور انہیں ایمان کے سبق پڑا رہے تھے اور انہیں اسٹرانگ کر رہے تھے اور دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ حالات آئیں گے ایسا صبر کرنا جیسے کہ صاحب کرام اور صحابیات نے کیا ہے کتنا سنگین حال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا دردناک واقعہ نقل کیا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں ان کی بیوی ہیں اور دونوں نے ایمان قبول کیا یہ باندھی تھی وہ غلام تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار کے دربار سے آ رہی تھی تو راستے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور لیڈر لوگ تھے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا روک کر کہاں کہ تم اپنا پرانا دین دوبارہ اختیار کرتی ہو اور یہ نیا دین چھوڑتی ہو کہ نہیں حالانکہ بیچاری بڑی مجبور تھی بڑی بے بسی کا عالم تھا بڑی بے کسی کا عالم تھا لیکن اس کے باوجود ایمان بہت مضبوط تھا اصل چیز ہے ایمان کی قوت ہم لوگ جو ٹک جائیں گے نا تو ایمان کی قوت سے ٹکیں گے ہمارے پاس ظاہری طاقت نہیں ہے لیکن اندر کی طاقت ہے ایمان ایمان سے ہماری کامیابی ہوگی اور ایمان ہی کی بنیاد پر ہمارا دنیا میں رہنا بسنا ہوگا ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے اور دولت ایمان ہے انہوں نے جواب عجیب دے دیا حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اگر جان لے لینا چاہتے ہو تو جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ ایمان والا جان تمہیں دینے والی نہیں ایمان سلامت جائے گا میرا تم کو جو کرنا ہو کر لو اگر میری جان لے سکتے ہو تو جان لے لو وہ ظالم غصے میں آ گئے اور انہوں نے ان کے پاس جو نیزے اور برچھے تھے اس نازک خاتون کو مار کر چھلنی کر کے زمین پہ گرا دیا چاروں طرف خون پھیل رہا ہے ہر زخم سے خون رس رہا ہے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے مسکرا رہی ہیں مار لے میرے دشمن مار لے ایمان کے دشمن زخمی کر دے خون نکال دے لیکن تو میرا ایمان نہیں نکال سکے گا یہاں تک کہ جب یقین آ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا اتنا خون بہہ گیا ہے چاروں طرف خون بہہ رہا ہے تو پکار کر کہا ذرا میرے بیٹے کو بلا دینا نا ذرا وسیعت کر دوں ذرا اس کو ایک بات سمجھا دوں لوگ دوڑے کا اب تو یہ تو ایمان سے نہیں ہٹے گی لیکن دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو تو وسیعت کر کے جائے گی کہ بیٹا اتنی تکلیف اور اتنے حالات برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے انجوائے کرنا لائف کو آرام سے رہنا اور سرکار کا دامن چھوڑ دینا تو پھر آرام سے زندگی گزارو گے ورنہ تمہارا حال اس سے بھی برا ہوگا جتنا کہ تم میرا دیکھ رہے ہو خون بہ رہا ہے میں اٹھ نہیں سکتی میری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ میرا بیٹا آئے گا تو میری مدد کرے گا بیٹا تڑپ تڑپ کر آیا ماں کو سینے سے لگا لیا ارے ماں میں تیرا کیا حال دیکھ رہا ہوں اتنا زخمی کر دیا ہے ماں تجھے یہ دشمن سامنے کھڑے رہ کر تماشا دیکھ رہے ہیں آج عالم اسلام کا پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے لیکن دوستو اگر ہے ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن دولت ایمان ہاتھ سے نہیں جائے گی یہی ہماری کامیابی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں اگر یہ دین غلط دین ہوتا اگر یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا دین ہوتا تو اس پر اتنی یلغار ہوئی ہے اس پر اتنے حملے ہوئے ہیں کہ کوئی مذہب ٹھہر نہیں سکتا اتنے حملوں کے سامنے لیکن یہ دین کی سچائی ہے کہ پورے عالم کے حملوں کے سامنے یہ چراغ برابر جل رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے افواہ واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یاد رکھو دوستو دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے قرآن کریم ناطق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لگو لحافظون یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے یہ دین ہم نے اتارا ہے یہ اصول ہم نے اتارے ہیں لہذا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب یہ چھت کے نیچے جو زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور یہ چھت کے باہر جائے گا تو حالات سے دو چار ہو جائے گا یہ چھت ایمان والا ہے اس کو مت چھوڑو امال والا ہے اس کو مت چھوڑو دنیا کچھ بھی کہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں لائٹیں کتنی جل رہی ہیں اور ہم لوگ بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں بڑی تعداد تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال پھر بھی ایک تعداد ہے ہم لوگ سب مل کر پھونک ماریں کہ یہ ٹیوبز جتنی جل رہی ہیں بلب جل رہے ہیں پھونک مار کر ہم بجا دیں تو بجا سکتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں بجیں گے اس بنا پر کہ جہاں سے سپلائی آ رہا ہے وہاں سے سوئچ آن کیا ہوا ہے جب تک کوئی سوئچ آف نہیں کرے گا وہاں تک یہ لائٹیں پھونک سے نہیں بجے گی یہ دین کا جو ہے سوئچ اللہ کے یہاں سے آن ہوا ہے اس کو اللہ نے جلا رکھا ہے دنیا مل کر اس کو بجھا نہیں سکتی اس لیے یہ فکر مجھے آپ کو نہیں کرنی ہے کہ دین کا کیا ہوگا یہ فکر جو ہے وہ اللہ کریں گے کہ دین کا کیا ہوگا جب اب رہا نے مکے پہ حملہ کیا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ گیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کیا ہاتھیوں کو زنجیروں سے باندھوں گا اور زنجیریں بیت اللہ سے باندھوں گا اور ہاتھیوں کو ہانک دوں گا اور بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا اور گر جائے گا اس زمانے میں عبد المطلب جو تھے وہ بیت اللہ کے متولی تھے ان کے کچھ اونٹ تھے وہ اس نے قبضے میں کر لیے ابراہ نے اپنے پاس رکھ لیے قید کر دیے جب عبد المطلب کو پتا چلا تو وہ سیدھے پہنچے ابراہ کے پاس لوگوں نے بتایا کہ بیت اللہ کے ذمہ دار اور رسپانسیبل جو ہیں وہ ملاقات کے لیے آئے ہیں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں اس لیے آئے ہیں اچھی بات ہے بھیج دو ان کو اندر وہاں پہنچے بھائی کیسے آنا ہوا وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میں چونکہ اتنا بڑا معاملہ لے کر آیا ہوں بیت اللہ کو گرانے کا تو یہ ذمہ دار ہیں تو بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے کہ مت گرو انہوں نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کے سلسلے میں آیا ہوں بھائی تم متولی کہاں کے ہو کہا میں بیت اللہ کا متولی ہوں تو تم بیت اللہ کی بات نہیں کرتے اور اپنی اونٹ کی بات کرتے ہیں پر میں اونٹ کی ذمہ داری میری ہے بیت اللہ کی ذمہ داری اللہ کی ہے گھر اللہ کا ہے میرا نہیں ہے تو جس کا گھر ہے وہ اس کا ذمہ دار اس کو اس کی فکر میرے کو کیا فکر اس کی کیا ہونا ہے یہ گھر کا یہ تو گھر کے بنانے والے اور گھر کے مالک کو فکر ہے اونٹوں کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے اس لیے میں اس کی حفاظت کے لیے آیا ہوں میں اس کے بارے میں بات کروں گا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ اس کی حفاظت کریں گے اس نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے دیکھیے اللہ سے ہونے کا یقین کتنا ہے بھائی اصل چیز تو اللہ سے ہونے کا یقین ہے نا اب بیٹا آ گیا سینے سے لگایا ہے رو رہا ہے بیٹا ماں کا پسی خون صاف کر رہا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے وہ صاف کر رہا ہے پیشانی پر ماں بول تیری کیا خدمت کروں میں تجھے کہیں لے تو نہیں جا سکتا تیرے زخم دیکھ رہا ہوں تیرا درد دیکھ رہا ہوں تیرا کراہنا دیکھ رہا ہوں میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں ماں بتا دے کیا خدمت کروں تیری کیا وسیعت ہے تیری کس پر عمل کیا جائے یوں کہا بیٹا یہ بہتا ہوا خون دیکھ رہا ہے نا تو بہنے دینا یہ کون میں مر جاؤں گی میں ایمان پر دنیا سے جا رہی ہوں لیکن تیرے ساتھ میری ملاقات ہونے کی شرط یہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اس سے سنگین حالات آئیں تو دامن رسول مت چھوڑنا سرکار کا عاشق بن کے رہنا سرکار کا متوالا بن کر رہنا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن تجھے سرکار کا عاشق بن کے رہنا ہے اس لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جانچا تھا کہ بتاؤ آج کے دن جب مجھے مدد کی ضرورت ہے تم کیا کرو گے جبکہ تمہارا نمبر بھی بہت کم ہے تمہاری تعداد بھی بہت کم ہے کیا کرو گے انہوں نے کہا ہمارے سر کٹیں گے بچ جائیں گے راستوں میں اور اس پر چل کر آپ کامیابی کا جھنڈا لہرائیں گے اس حد تک کی قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آزما کے چھوڑیں گے تم کو ولنبلو انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین ایمان والا تو ہر حالت میں خوش ہے حالات سنگین آ جائے تو صبر کا پیمانہ اس کے پاس موجود ہے اور حالات نعمتوں کے آ جائے تو شکر کا جام اس کے پاس موجود ہے میں ہمیشہ ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کرتا ہوں ہمارے یہاں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم دونوں نے پارٹنرشپ کے اندر ایک لگژری بس لیا اور وہ چاہتے تھے کہ کاروبار کریں ہمارے ہاں یہ لگزری وگزری کا نظام زیادہ رہتا ہے تو جس دن اوپننگ تھی اسی دن معلوم نہیں اس کا بریک فیل ہو گیا لگژری کا ادھر اس نے چابی لگائی ادھر ایکسیلیٹر دیا بس روانہ ہو گئی بریک کام نہیں کرتا سامنے دیوار تھی جا کر اس سے ٹکرائی اور چکنا چور ہو گئی غیر مسلم جو تھا وہ تو دھڑام سے زمین کے اوپر گرا اور اس کو لے جایا گیا اسپتال اٹیک آ گیا مسلمان تو وہیں کھڑا تھا لوگوں نے کہا تیرے کو اٹیک نہیں آتا کہا میں نے تو ٹیبلٹ لیا تو کہاں سے اٹیک آئے گا میں نے تو پہلے ہی ٹیبلٹ لیا ہے بھائی کیا ٹیبلٹ لیا آپ نے کہا کہ میں نے ٹیبلیٹ لیا ہے انا انا للہ و الیہ راجعون جب میں دنیا میں آیا تو لگژری لے کے نہیں آیا تھا خالی آیا تھا اور جاؤں گا جب بھی جو ہے نا لگژری میں جنازہ تو رکھیں گے لیکن قبر میں لگزری نہیں جائے گی تو آیا تو خالی ہاتھ سے آیا اور جاؤں گا تو خالی ہاتھ سے جاؤں گا ہمارے ایک دوست نے ایک ایس ایم ایس بھیجا تھا کہ آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پہلے لباس کے اندر پاکٹ نہیں ہوتا جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑا چاروں طرف سے لپیٹ دیتے ہیں کہ زیادہ حرکت نہ کرے کیونکہ بعد میں یہ زیادہ حرکت کرے گا لیکن ابھی سے یہ حرکت میں نہ آ جائے اس کے لیے اس کو باندھ دیتے ہیں اب یہ پہلا بچہ پیدا ہوا پاکٹ نہیں ہے اور پھر جب کفن پہنایا جاتا ہے تو کفن میں بھی پاکٹ نہیں ہوتا پاکٹ کی ضرورت کفن میں نہیں ہوتی تو جب پیدا ہوا تو ایسا لباس پہنایا جس میں پاکٹ نہیں جب دنیا سے جا رہا ہے تو ایسا لباس پہنا ہے جس میں پاکٹ نہیں تو اس کے بیچ والی زندگی میں ہر پاکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالنے کے چکر میں کیوں ہے تو وہ مسلمان نے کہا کہ مجھے اٹیک نہیں آیا کیونکہ میرے پاس ایمان ہے ایمان کیا ہے جو اللہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے میری قسمت میں جو ہوگا وہ ہوگا اب اس کے لیے میں اپنی جان کیوں گوا ڈالوں اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے تو ختم ہو گئی میں بھی اللہ کا میری چیزیں بھی اللہ کی میری تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں جو چاہے اللہ لے لیں جو چاہے اللہ دے دیں میرا تو ایمان یہی ہے اس بنا پر میں تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہوں اس وجہ سے اللہ نے مجھے مطمئن رکھا مجھے کوئی تکلیف نہیں اس لیے فرمایا جب حالات آئے کوئی پریشان کن خبر سنو فوری طور پر پڑھو انا راجعون کیا ہوگا اس سے فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تسکین عطا فرمائیں گے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرما دیں گے دل کا اطمینان اور پیس آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے اندر رکھا ہے اس کے معنی پر غور کرو ہم اللہ کے ہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے مرنے والا کبھی لوٹ کر ہماری طرف نہیں آتا البتہ جو کاندھا دینے والے ہیں ایک دن وہی جنازے میں سوار ہو کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں جب جانا اللہ کے یہاں طے ہے ہر چیز کا جانا ختم ہونا طے ہے تو پھر غم کس بات کا تقدیر پر عقیدہ اور بھروسہ رکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مولانا تو حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرما رہے ہیں اگر صبر کر جائے نا خباب تو ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب دور دراز سے کئی الگ الگ نام لیے سرکار نے یہ دین ایسا چھا جائے گا یہ دین ایسا چھا جائے گا یہ دین ایسا چھا جائے گا کہ دور دراز سے اکیلی اور تنہا اور الون لیڈی سفر کر رہی ہوگی ایک لمبی جرنی کرے گی اپنی سواری کے اوپر اس کے پاس مال بھی ہوگا اس کے پاس سامان بھی ہوگا لیکن ہر جگہ ایمان کا پھریرا ایسا لہرا رہا ہوگا کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا میں کہہ رہا تھا کہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور حالات آئیں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا تکلیفیں مانگنے کی چیز نہیں ہے مصیبتیں مانگنے کی چیز نہیں ہے آئیں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ تکلیف کو دور فرما دے ہم کمزور ہیں ہم نحیف ہیں ہم ضعیف ہیں ہم اس کے متحمل نہیں ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجیے تو عرض کر رہا تھا کہ مکی زندگی میں تیرہ سال تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سبق پڑھایا اور پورے عالم کے لوگوں کو سبق پڑھایا کہ حالات تم پر رہیں گے لیکن تمہیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا ہوگا اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہوگا اور اسی کو سامنے رکھ کر ہمیشہ چلنا ہوگا تمہارا امتحان ہے اس میں کہ تم پٹ رہے ہو اور ایمان نہ چھوڑو جیسے حضرت سمیہ شہید ہو رہی ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑ رہی ہیں حضرت خباب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بہت مارا جا رہا ہے تجھے بہت پیٹا جا رہا ہے تجھے تیرے سر پر لوہا رکھ دیتے ہیں تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے لیکن ان تمام کے باوجود یاد رکھنا حق حق ہے سچ سچ ہے صدق صدق ہے اس پر تجھے چلتے رہنا ہے تو حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کے مقولے پر آج کی بات ختم کریں گے یوں فرمایا صاحب کرام نے کہ ہم تلوار لے کر ان کا مقابلہ کریں تو حضور نے فرمایا کہ وہ حالات لے کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے تم صبر کا پیالہ لے کر مقابلہ کرنا ہے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے جب تم کو اٹیک کرنا ہے جب ان کا مقابلہ کرنا ہے جب آپ کو ڈیفینس کے اندر کھڑے ہونا ہے this is not that time the time will come then you will do that also you will also attack but this is not the right time for that now you have to keep the patience all the time whenever we will migrate and we will go to Madinah Munawwarah the story will be different that time وہ وقت آئے گا جب بالکل الگ اسٹوری ہوگی وہاں پھر جو ہے نوعیت بدل جائے گی میں کہہ رہا تھا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا ہے قرآن راتوں کو اتنا پڑھا ہے کہ ماں عائشہ ترس کھا جاتی ہیں فرماتی ہیں رحم کیجیے نا سرکار اپنی ذات پر اتنا کیوں تکلیف برداشت فرماتے ہیں آپ آج تو ہم چھوٹی سی نماز میں تھک جاتے ہیں تراوی میں ہم تھک جاتے ہیں ہر چار رکعت پہ گھڑی بھی دیکھتے ہیں پڑوس والے کی گھڑی سے ٹیلی بھی کرتے ہیں ممبر والی بھی دیکھتے ہیں حیال الفلاح والی بھی دیکھتے ہیں حیال صلاح والی بھی دیکھتے ہیں پڑوس والے کی گھڑی بھی دیکھتے ہیں ارے کب پوری ہو جائے گی یہ تراوی اللہ کا بندہ پارکنگ لاٹ میں آدھا گھنٹہ بات کرتا ہے نہیں تھکتا اور مسجد میں بہت جلدی تھک جاتا ہے اور میرے آقا کا عالم یہ ہے کہ رات پوری گزر گئی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تحجد کی نیت کر رکھی ہے تحریمہ باندھا ہے کسی نے آ کے تھپ تھپایا ارے بی بی رات ختم ہو چکی ہے تحجد کا وقت ختم ہو گیا ہے تڑپ کر اللہ کے حضور میں دعا کر رہی ہیں العالمین راتیں کتنی مختصر ہو گئی کہ میری دو رکاتیں پوری بھی نہیں ہوئی کہ رات ختم ہو گئی اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں اللہ روزے رکھے ہم نے تو دن لمبے کر دیے تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا دائی بنائے دین کا خادم بنائے میرے ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی یوں فرمایا ہم لوگ تو خالی دعوے کرتے ہیں خدمت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ہم کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں ہم تو دین سے نفع اٹھا رہے ہیں دین سے نفع اٹھا رہے ہیں اللہ ہمیں دین سے نفع اٹھانے کا بھی صحیح طریقہ سکھا دے یہ دین تو ہمیں دے رہا ہے ہم دین کو کیا دے رہے ہیں سب دین ہم کو دے رہا ہے ہم کو سب مل رہا ہے تو دین کی برکت سے مل رہا ہے دعاؤں کی برکت سے مل رہا ہے یہ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ دے رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں اللہ کے دین کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحاب کرام جیسا انہوں نے قربانیاں دی وہ خادم تھے انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ہم ان سے سبق لینا سکھائے اور ہمیں سچا دین کا خادم بنائے اور دین کی قدر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے چند منٹوں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 صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن يا حنان يا منان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمارے یہ تلاوت اور روزے اور عبادات اپنے فضل سے قبول فرما اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں ہماری عبادتیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہے تیرا کرم بہت بڑا ہے ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں تو بہت بڑا غفار ہے اللہ کرم کی بھیگ دے دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو کوئی جو ہے ہمیں روک نہیں سکتا اللہ کرم کے معاملے فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اے الہ العالمین پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے ظلم و ستم کی چکیاں بند فرما دے ظالموں کی سر کو بھی فرما دے مظلوموں کی مدد فرما دے اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما جملہ مسلمانہ نے عالم کی حفاظت فرما اے اللہ ہر جگہ امن و امان قائم فرما اے الہ العالمین ہم سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرما سرات مستقیم نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر عطا فرما عشق رسول محبت رسول اور اتباع رسول نصیب فرما اے العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما رمضان کے باقی ایام عافیت کے ساتھ گزار دے طاعات کے ساتھ گزار دے عبادتوں کے ساتھ گزار دے اللہ معاشیات سے بچا دے اللہ احتکاب کرنے والوں کو صحیح معنی میں احتکاب کرنے کی توفیق دے دے اللہ فضولیات سے ان کو بچا دے ان کے اعتکاف کی برکت سے اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما کا رحمین